میم تل کا آیات الکتاب الحکیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الفلام میم یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں ہدم و رحمت للمحسنین ہدایت اور رحمت ہیں نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ دین یقیم و نسلا جو لوگ نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بالآخراتی بالآخرات یوقینون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں اولا کا الحدم ہم یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ اولا کا المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں پبینا سمیشتری الحدیثی عن انصبیل اللہ بغیر علم اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو غافل کرنے والی چیزوں کو خریدتا ہے غافل کرنے والی بات کو خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے بغیر کسی علم کے ویت تک حضوا اور اس کو وہ مذاق بنائے اولاکا اکما اعداب مہین یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے لہول حدیث یعنی گانے بجانے کے آلات وحیدہ صطلٰ علیہ آیاتنا ولّہ مستقبرا اور جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے کا علم یسما گویا کہ اس نے وہ سنی ہی نہیں کا انفی ادن ہی وقرا گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے فبشر ہو عذاب علیم تو تو اسے خوشخبری دے دے دردناک عذاب کی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک سالے انہوں نے اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں خالدین فیحا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ العزیز الحکیم اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے ابن حارث کہتے ہیں ایک یہودی تھا اس نے کچھ لونڈیاں ناچنے گانے والی وہ رکھی ہوئی تھی اور جب کوئی مسلمان ہوتا تو یہ اسے پھر تانے مارتا تنگ کرتا کہ دیکھو اسلام نے یہ سارا کچھ تمہارا بند کر دیا یہ دیکھو ادھر ہمارے پاس ناچ ہے گانا ہے شراب کباب ہے سارا کچھ ہے عیاشی عیاشی ہے یہ موج مستی بہتر ہے یا یہ ہر طرف ہی تنگیاں اور پابندیوں والا دین تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیا خلق بغیر عمد ترونہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھتے ہو وہ فِي الْأَرْضِ یا أَن تَمِيدَ بِكُمْ اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے وبث فیھا من کل دابا اور اس نے پھیلا دیے اس میں ہر طرح ہر قسم کے ہر طرح کے جانور وہ انزلنا من السماء ماء اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا فانبتنا فیھا من کل زوج کریم تو اس میں ہم نے ہر با عزت جوڑا پیدا کیا یا ہر طرح کی عمدہ قسم کی چیزیں اگائیں خاضہ خلق اللہ یہ اللہ کی تخلیق ہے اللہ کی پیدائش ہے اللہ کا پیدا کرنا اللہ کی مخلوق ہے فارونی مادہ مندونی ہی تو تم مجھے دکھاؤ کہ اس کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے بالی ظالم نفیف مبین بلکہ ظالم واضح گمراہی میں ہیں الْحِكْمَةِ اور یقیناً ہم نے لکمان کو حکمت عطا کی انشکر اللہ کہ اللہ کا شکر کر وہ میں یشکر فعین ہی تو جو شکر کرتا ہے تو اپنے لیے ہی کرتا ہے من کا فرا فعین اللہ غنی الحمید اور جس نے کفر کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے بہت تعریف کیا گیا ہے لِبْنِهِ ہی يَعِذُهُ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا یا بنیا لا تو شرک اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر ان نشر کا ظلم یقیناً شرک تو بہت بڑا ظلم ہے السان ابھی والدہ ہی اور ہم نے والدین کو اپنے ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں وصیت کی ہم وهن على وهن وفصاله في آمین اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہے انش کرلی والی والی کہ میرے لیے شکر کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر الی المسیر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے وَإِن جا قَعْلَا أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اور اگر وہ تجھے زور دیں اس بات پر کہ تو میرے ساتھ وہ شرک کر کے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں فلا تو تعما تو تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر و صاحب ہما پھر دنیا معروفہ اور تو ان کا ساتھی بن دنیا میں اچھے طریقے کے ساتھ وہ طبع صبی لمن انا و اور اس کے راستے کی پیروی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ثم الیہ مرجعکم پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے فانبئکم بما کنتم تعملون تو جو تم عمل کرتے ہو میں اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا خبر دوں گا یا بنیا اے میرے بیٹے اگر ہو کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر فتکن فی سخرتن تو وہ کسی چٹان میں ہو او فی السماواتی یا آسمانوں میں ہو او فی الارضی یا زمین میں بہ اللہ اللہ تعالیٰ اسے بھی لے آئے گا ان اللہ لطیف خبیر یقیناً اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور پوری طرح خبر رکھنے والا ہے یا بنیا یا بنیا عقیم اسقلا اے میرے بیٹے نماز قائم کر و امر بالمعروف اور نیکی کا حکم دے ون ہا انل اور برائی سے منع کر وسبر علامہ اصابک اور جو تجھے مصیبت پہنچے تو تو اس پہ صبر کر ان ذالک من عزم الامور یقیناً یہ امور کی پختگی میں سے ہے ولا تصعر خدك للناس اور نہ تو مائل کر نہ تو موڑ اپنے رخسار کو لوگوں کے لیے ولا تمشي في الارض مرحا اور نہ تو زمین میں چل تکبر کرتے ہوئے ان اللہ لا يحب كل مختار فخور یقیناً اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ہر فخر کرنے والے اور اکڑنے والے سے مختال تکبر کرنے والا فخور فخر کرنے والا وقصد فی مشیق اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر وغضض من سوتک اور اپنی آواز کو پست رکھ آہستہ رکھ ان انکر اسوات لصوت الحمیر یقیناً آوازوں میں سے بدترین آواز گدے کی آواز ہے تو اکڑ اکڑ کے چلنا اور اونچی اونچی بولنا یہ درست نہیں پتا نہیں وہ تو پتا نہیں کوئی حکایت ہی ہے لکمان کی طرف تو منسوب بھی نہیں ہے وہ تو پتہ نہیں کس کی ہے علم تارو کیا تم نے دیکھا نہیں ہے ان اللہ سخر ما ما فی فی السماوات و الارض کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے واسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنا اور اس نے اپنی ظاہری باطنی نعمتیں تم پر پھیلا دی ہیں یا تم پر پوری کر دی ہیں ومن الناس من يجادل في الله بغير علم اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے جھگڑا کرتا ہے ولا ہدن اور بغیر کسی ہدایت کے ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے اللہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے قالو بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے اولو کان الشیطان یدعوہم الى عذاب السعیر کیا اور اگر ہو شیطان انہیں جلنے والے عذاب کی طرف بلاتا ہو وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ اور جو اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دے وَهُوَ مُحْسِنٌ اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو فَقَدْ اسْتَمْسَقَ بِالْعُلْوَةِ الْوُسْقَى تو اس نے مضبوط کڑے کو تھاما ہے وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور امور کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے فَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ اور جس نے کفر کیا تو آپ اسے اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے الینا مرجعہم ہماری طرف ہی تمہارا لوٹ ان کا لوٹنا ہے فننبئہم بما عملو تو ہم انہیں بتائیں گے جو انہوں نے کیا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور یقینا اللہ تعالی سینوں والی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے نمتعہم قلیلا ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں ثم نضطرہم الى عذاب غلیظ پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے ولا انسال من خلق السماوات والارض لا يقولن الله اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ہی قل الحمد للہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اللہ ما فی السماوات والارض اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ان اللہ هو الغنی الحمید یقینا اللہ تعالی بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم اور اگر یقینا زمین میں جو کچھ بھی ہے درختوں میں سے وہ سب کے سب درخت کلمے بن جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو اس کے بعد سات سمندر اور بھی تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس کا تمہاری تخلیق اور تمہارا اٹھنا نہیں ہے مگر ایک ہی جان کی طرح ان اللہ سمیع بصیر یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے الم المترا ان اللہ النهار فی اللیل کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دن کو داخل کر رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں وسخر الشمس والقمر اور اس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو کل یجری الا اجل مسمى ہر ایک چلتے ہیں مقررہ مدت تک وان اللہ بما تعملون خبیر اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے ذالک بان اللہ هو الحق یہ اس وجہ سے کہ یقینا اللہ ہی حق ہے وان ما يدعون من دونه الباطل اور یقینا جس کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے وان اللہ هو العلی الکبیر اور یقینا اللہ تعالی ہی وہ ہے جو سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے الم ترى جو بہت زیادہ بلند اور بہت زیادہ بڑا ہے تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ کشتیاں اللہ کی نعمت سے سمندر میں چلتی ہیں لیوریکم من آیاتی ہی تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے ان نفی ذالک لآیات لکل صبار شکور یقینا اس میں نشانیاں ہے ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے بہت شکر گزار کے لیے وَإِذَا موجن مَوْجٌ دلہ جب ان کو کوئی موج ڈھانپتی ہے کز علی سایوں کی طرح الدین وہ اللہ کو پکارتے ہیں اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے فلما نجاہم البر تو جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے فمنہم مقتصد تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں وما یجحد بآیاتنا اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا اللہ کل خطار ان کفور مگر ہر غدار عہد توڑنے والا اور نہ شکرا یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو وخشو یوما لا یجزی والد عن والدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا جس دن نہیں کفایت کرے گا کوئی والد اپنی اولاد سے اور نہ ہی کوئی اولاد کفایت کرنے والی ہے اپنے والد سے کچھ بھی ان وعد اللہ حق یقین اللہ کا وعدہ سچا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیاوی زندگی ولا یغرنکم باللہ الغرور اور نہ ہی تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ کے بارے میں بہت زیادہ دھوکے باز یعنی شیطان ان اللہ علم یقیناً اللہ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم وہ یونزر الغی تھا اور وہ نازل کرتا ہے بارش وہ یہ علم و معافی الرحام اور جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے وما تدری نفس مادا و غدا اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی وما تدری نفسم بھی اور نہیں جانتی کوئی جان کہ وہ کس زمین پہ مرے گی ان اللہ خبیر یقیناً اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے یہ پانچ چیزیں ہیں انہیں کہا جاتا ہے مفاتیح الغیب غیب کی چابیاں جنہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا قیامت کب ہے بارش کب ہوگی رحموں میں کیا ہے کل کسی نے کیا کرنا ہے اور کس نے کہاں مرنا ہے اس نہیں یہ کسی کو علم نہیں ہے بارش کے بارے میں یہ ہے ایک اندازہ اندازہ اور چیز ہے تکا اور علم اور چیز ہے تکے اور علم کے اندر فرق ہے یہ نہیں کہتے ہوگی ہو سکتی ہے متوقع ہے ٹھیک ہے بس اوقات ٹھیک بس اوقات ہاں، ہاں، جی، ہاں، جی۔ یہ اس کو علم نہیں کہتے یہ ہے اندازہ شک زن گمان جی۔ علم ہوتی ہے پختہ بات پکی سو فیصد یقینی اور پھر اسی طرح قیامت کا علم بھی کسی کو نہیں رحموں میں کیا ہے زیادہ زیادہ جنس معلوم کر لیتے یہ تو پہلے بھی کرتے تھے نہیں آج جو الٹرا ساؤنڈ سے اندازہ لگاتے ہیں اس کی نسبت جو پرانے حکیم لوگ ہیں ان کے اندازے زیادہ پرفیکٹ ہوتے تھے ہاں۔, ہاں ہے اندازہ ہی سو فیصد یقینی نہیں ہے اور پھر اندازہ صرف جنس کے بارے میں ہے بس باقی نہیں ہاں، اس کی فطرت اس کی عادات اس کا اخلاق کچھ بھی نہیں ہاں۔ یہ مفاتیح الغیب غیب کی چابیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لا ریب فیہ تنظیر رب العالمین اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں ہے جہانوں کے رب کی طرف سے ہے ام یقولا ہو کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ دیا ہے بل هو الحق من ربک بلکہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے لتنذر قوما ما اتاهم من من قبلك لعلهم يهتدون تاکہ تو ایسی قوم کو ڈرائے کہ جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ ہدایت پا جائیں یعنی ہدایت ڈرانے کی وجہ سے ملتی ہے اگر کوئی راہ ہدایت پہ آتا ہے تو ڈر ڈر کی وجہ سے اور جو خوشخبریاں ہیں وہ صرف اور صرف رغبت دلانے کے لیے ہوتی ہیں ہدایت یافتگان کو رغبت دیتی ہے ہاں وہ رغبت ہے ہدایت یافتگان کے لیے اللہ اللہ خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام ثم استضاء علی العرش اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے چھ دنوں کے اندر اور جو کچھ ان کے درمیان تھا اسے بھی پھر وہ عرش پر مستوی ہوا یہ اللہ تعالیٰ کے استوا العرش کا ذکر ہے اللہ کا عرش ساتویں آسمان سے اوپر ہے یعنی اللہ اوپر ہے ایک آدمی نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مار دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جی میں نے اس کو تھپڑ مارا یہ شاید میں نے اس کے اوپر زیادتی کی ہے میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا میرے پاس لیا آپ نے دو سوال پوچھے اللہ کدھر ہے اس نے کہا اوپر آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا پھر سام آسمان پوچھا میں کون ہوں تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں نبیر السلام فرمایا اسے آزاد کر دے یہ مومنہ ہے تو آج کل بہت سارے لوگ یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ غلط رکھتے ہیں کوئی کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے اور کوئی کہتے ہیں اللہ کہیں بھی نہیں نزدیک ہے وہ تو نزدیک ہونا ایک اور چیز ہے اچھا۔ اللہ دور بھی ہے دور ہونے کے باوجود قریب ہے مخلوق میں جو دور ہوتا ہے وہ قریب نہیں ہوتا جو قریب ہوتا ہے وہ دور نہیں ہوتا جو لائن میں پہلے کھڑا ہوتا ہے وہ آخر پہ نہیں ہوتا جو آخر پہ ہوتا ہے وہ پہلے نہیں ہوتا جو سامنے ہے وہ غیب نہیں جو غیب ہے وہ سامنے نہیں یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ اول بھی ہے آخر بھی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی یرحم اللہ یعنی یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی صفات ہے ویسے اللہ ہے کہاں عرش پہ اوپر اچھا، ہاں۔ آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ آتا ہے ٹھیک ہے تجد کا ٹائم آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں رہتا ہے چوبیس گھنٹے مثلاً ہاں جی۔ کہا تھا کہ راستے سے اگر ہم نکلے ان کو ڈھونڈنے تو منزل سے وہم و گما پہ آ گئے عقل کے ذریعے اگر اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو پھر یقین ختم اور وہم و گما نہیں رہ جائے گا بس نہیں سمجھ آ سکتا اللہ نے جیسے کہا مان لو بس اللہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور یہ سمجھدانی چھوٹی سی ہے ہاں، اس میں پوری نہیں ہے جو قرآن کہتا ہے بالکل اس کے سوا تمہارے لیے کوئی دوست اور کوئی سفارشی نہیں افلا تتذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے یدبر الامر من السماء الى الارض وہ معاملے کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین کی طرف ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون پھر وہ چڑھتا ہے اس اللہ کی طرف ایسے دن میں جس کی مقدار ایک ہزار سال ہے جس سے تم شمار کرتے ہو یعنی تمہاری گنتی اور تمہارے شمار کے مطابق اس دن کی مقدار زمین سے آسمان پر چڑھنے کی ایک ہزار سال ہے یعنی اتنا ٹائم لگتا ہے جتنا دنیا میں ایک ہزار سال گزرتے ٹائم لگتا ہے اچھا۔ زمین سے آسمان کی یہ مسافت ہے ذالک عالم الغیب والشہادہ یہ ہے غیب اور حاضر کو جاننے والا العزیز الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا اور سب پر غالب اللہ احسن کل شعین خلاقہ جس نے ہر چیز کو اچھا کیا اس کو بنایا بدا خلق الانسان من تین اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی ثم جعل نسله بن صلاً مم ما مهين پھر اس نے اس کی نسل بنائی من سلاله من ماء مهين حقیر پانی کے کھینچے ہوئے سے حقیر کھینچے ہوئے پانی سے یعنی کہ انسان کی جو اول تخلیق ہے وہ مٹی سے ہے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا مٹی سے اس کے بعد جب انسان کی باقی انسان کی جو تخلیق ہے وہ پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ہر بار مٹی سے نہیں بلکہ اس کی نسل کا طریقہ کار ذریعہ کیا رکھ دیا من من مہین ایک حقیر پانی کے خلاصے سے سما سواہ پھر اس کو برابر کیا وہ ناختہ کافی ہی میں روحی ہی پھر اس میں اپنی روح پھونکی وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ اور تمہارے لیے اس نے سماعت اور بصارت اور دل بنایا قلیلا ما تشکرون تم بہت کم ہی شکر کرتے ہو وقالوا اذا ظللنا في الارض انا لفي خلق جديد اور انہوں نے کہا اذا ظللنا في الارض کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی تخلیق میں ہوں گے یعنی کہ مرنے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے بل ہم بلقاء ربهم کافرون بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں قل کہہ دیجئے یا توفاکم ملک الموت الذی وکل بكم تمہیں موت کا وہ فرشتہ مارے گا جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے ثم الى ربكم ترجعون پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے ولو ترى اذ المجرمون ناقصوا رؤوسهم عند ربهم اور کاش کہ آپ دیکھیں کہ جب مجرم اپنے رب کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے ربنا کہیں گے اے ہمارے رب اب سرنا ہم نے دیکھ لیا وہ سمعنا اور سن لیا فرجعنا نعمل صالحا ہمیں لوٹا ہم نے ایک اعمال کریں انا موقنون ہم یقین رکھنے والے ہیں ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے ولكن حق القول مني لیکن میری طرف سے بات حق ہو چکی لاملا ان جهنم من الجنۃ والناس اجمعین کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا پس چکھو جو تم اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے انا نسیناکم یقینا ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے وذوقوا عذاب الخلد اور ہمیشگی کا عذاب چکھو بما کنتم تعملون اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے ماں کا اور ابو کا نسیا لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ انا نسی نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرف ہم توجہ نہیں کریں گے آگ میں پھینکنے کے بعد بس اب یعنی کہ اس طرح کہتے ہیں نا کہ جان بوجھ کے بھلا دینا اس میں بھولا ہوا نہیں ہوتا بندہ لیکن اس کو ویسے ہی اگنور کر رہا ہوتا ہے بے دھیانی ہیں کہ دھیان نہیں دیا اس طرف یقینا ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں وہ سب ربهم اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ وہ تصویر بیان کرتے ہیں وہ حملہ اس اور وہ تکبر نہیں کرتے تتجافا جنوبهم عن المضاجع ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں يدعون ربهم خوفا وطمعا وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور طمع کے ساتھ ومما رزقناهم ينفقون اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون بس نہیں جانتی کوئی جان بھی کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے طور پر جو وہ کیا کرتے تھے افامن کا نا مکمین کا کمن کا نا فاسقہ کیا جو مومن ہے وہ اس طرح ہو جو نافرمان ہے لا استبون وہ برابر نہیں ہو سکتے اما الذین آمنوا وعملوا صالحات فلہم جنات المعوى نزلم مما کانو یعملون لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ہمیشگی کے یا رہنے کے باغات ہیں بطور مہمانی اس کی وجہ سے جو وہ عمل کیا کرتے تھے وہ عمل لذینہ فاسا منار اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹکانا آگ ہے کلاما ارادو اور منہا اعیدو فیہا جب کبھی وہ ارادہ رکھیں گے اس میں سے نکلنے کا تو اس میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون اور کہا جائے گا کہ اس آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون اور یقینا ہمیں ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے منہ پھیر لیا انا من المجرمین منتقمون یقینا ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں ولقد اتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریۃ من لقائه اور البتہ تحقیق ہم نے موسا کو کتاب دی تو تو اس سے ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو وجعلناه هدى لبني اسرائيل اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا ہے وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا وکانو بیااتنا یوقنون اور وہ ہماری آیات پر یقین کیا کرتے تھے ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون یقینا تیرا رب ہی قیامت کے دن ان کے درمیان اس بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں ان نفیدہ نکل آیات یقیناً اس میں نشانیاں ہیں افلا یسمعون کیا وہ سنتے نہیں ہیں اولم یارو کیا وہ دیکھتے نہیں انا نسوق الماء الى الارض الجرس کہ ہم پانی کو چلاتے ہیں چٹیل زمین کی طرف فنخرج به زرعا جرس کہتے ہیں بے آب و گیا بالکل صاف جہاں نہ کوئی گھاس ہو نہ کچھ ہو فنخری جو بھی زرا تو اس کے ذریعے ہم کھیتی نکالتے ہیں تاقل منہ انعام ہوں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں افلا یبصرون کیا وہ دیکھتے نہیں وہ یقول متا حاد ان کن تم صارقین ہاں؟ وہ یقول متا حاد الفت ان کن تم اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ یا یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو کل کہہ دیجئے یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينظرون کہ فیصلے کا دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کا ایمان فائدہ نہ دے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے فاعرض عنهم منتظر پس ان سے اعراض کر اور انتظار کر انهم منتظرون یقینا وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں بنی اسرائیل کی مختلف زبانیں رہی ہیں عبرانی تورات عبرانی میں نازل ہوئی ہے ہاں قرآن یہ سب بنی اسرائیل پر نازل ہوتی رہی